ارتگرل آڈیو بک بائی مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف چراغ حسن حسرت بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتگرل ہندوستان سے اتر کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں جب یہ موسم گزر جاتا ہے سورج چمکتا ہے برف پگھلتی ہے جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے لوگ خوشیاں مناتے اور ہر طرف بھیڑ بکریا کے غلے چراتے پھرتے ہیں ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمرے گزار دیتے ہیں وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے آج جہاں ہیں کل وہاں جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے ان کے بہت سے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے کے جس لوہے سانچے میں ڈھال دیے ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کود پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں ایک حصہ روس کے قبضے میں ہے ایک حصے پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھی بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے وہ بھی قوم کے ترک اور انہی لوگوں کے بھائی بند تھے آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں کوئی نو سو سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلو نے جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے ترک تو اسلام کی روشنی سے کو نورانی کر چکے تھے مگر مغلو کے سینے اس نور سے خالی تھے وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسم ریتو کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں مردوں بچوں بھوڑوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کر آگ لگا دیتے تھے مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بھی نکلے ان میں سے کچھ مصر پہنچے کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی تھا یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے مگر جب مغلو نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے مصیبتیں اٹھاتے ایشے کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جس سے اناتولیا کہتے ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی ہزار بارہ سو آدمی رہ گئے تھے ان میں بھی صرف چار سو سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے باقی کچھ بھوڑے تھے کچھ بچے اور کچھ عورتیں اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارتگرل بڑا بہادر شخص تھا اس کا قد لمبا چوڑا چکلا سینہ بڑے بڑے ہاتھ پاؤں گورا رنگ ایشا کوچر کی سرحد پر پہنچ کر ارتگرل کو اپنا وطن یاد آ گیا کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھن کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ ہے اڑ کے بھی جائے تو نہ پہنچ سکیں مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا ارتگرل کو میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہی اتر پڑے مگر یہ خیال کھینچے لیے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے واخر سلجوکس نسل کا ترک اور اپنا بھائی ہے شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے ایک دن یہ بے وطن ایک درہ سے گزر رہے تھے ارد گرد پہاڑیاں تھی بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں صرف دو سوار پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے آگے آگے ارتغرل تھا پیچھے پیچھے اس کے جاباز ساتھی گلے میں ترکش اور پیٹ پر ڈھالے ڈالے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے اسلائم دوری کے بیچو بیچ عورتیں اور بچے تھے کبھی کسی عورت یا بھوڑے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا مار کے آگے آتا اسے اتار کر گھوڑے کے تنگ کو کس کر باندھ دیتا اور گھوڑے پر سوار کر کے دو قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا پھر گھوڑے کو پھیرا کے اپنی جگہ چلا جاتا جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باغے روک لیتے ان سب کے پیچھے کھچروں پر خیمے لدے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کا ایک غلہ جس کی دیکھ بھال کے لیے دس بارہ سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی آئے کا آئے کی تغلل کے اصیل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور پنہانے لگا ارتغرل نے باغ روک لی اس کے رکتے ہی سارا قافلہ رک گیا اب جو ارتغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکا سا شور سنائی دیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بہت دور دریا کی لہریں چٹانوں سے سر پٹک رہی ہے اس نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا جوں جوں آگے بڑھتا گیا شور زیادہ اونچا اور صاف ہوتا گیا ایک جگہ پہنچ کر ارتغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی ان میں سے ایک بڑھا آدمی جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدتو بیمار رہا ہے جسم میں لہو کی ایک بہت بھی باقی نہیں آگے بڑھا اور کہنے لگا کچھ سمجھ میں آیا یہ شور کیسا ہے ارتغرل نے جواب دیا میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا بڑھے نے سر اونچا کر کے کہا میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے آگے بڑھے چلیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا یہاں سے آگے اتار تھا اور ایک چھوٹی سی پگڈنڈی جہاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی یا انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے تلوار چل رہی ہے اور گھوڑوں کے ہنہنا نے تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے ناروں سے آس پاس کی پہاڑیاں بار بار گونج اٹھتی ہیں ارتگرل کی سمجھ میں یہ بات تو نہ آئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں لیکن اس نے پہلی ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی نہیں ڈلتے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا دونوں لشکروں میں سے ایک کا رخ پچھم کی طرف تھا دوسرے کا پورب کی طرف جو لشکر پورب سے پچھم کو بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن کے بالکل سامنے تھا اس نے دو تین ہلے ایسے کیے کہ دشمن کی صفحے ٹوٹنے لگی اور ارتغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ دو تین حملوں میں لڑائی دو ٹوک ہو جائے گی اگرچہ ارتغرل اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی سخت باقی نہیں چھوڑی تھی لیکن دو فوجوں کو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارتغرل کی رگو میں شجاعت کے خون نے جوش مارا اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا اور وہ پلٹ کر کہنے لگا بھائیو اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کے لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں کبھی کمزور اور بےکس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگو میں رچا اور بسا ہوا ہے یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائے دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑھا ہے صفو میں قرنا پھینک رہی ہے تحریک کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھتے ہیں آؤ ایک دفعہ باغے اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑے اس قافلے میں جو لوگ لڑنے بھڑنے کے قابل تھے سب گھوڑے گدا کے ارتقرل کی پشت پر آ جمے کچھ لوگوں کو عورتوں بچوں اور بھوڑوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا پھر ایک ساتھ سب نے بھاگے اٹھائی اور ارتقرل انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گرا اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدت سے نیام میں تھیں لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شولے بھڑک رہے ہیں اور جس طرح بڑھتے ہیں سب کچھ جلا کر بسم کر ڈالتے ہیں یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلاب کی طرح برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا رک گیا کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی سوچا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں بس یہ رکنا گزب ہو گیا ہارنے والوں نے جن کے قدم اکھڑنے میں تھوڑی ہی کسر باقی رہ گئی تھی جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو گھبرایا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اترائے اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بند گئی اور وہ فریروں کوتان جنگی تمبور گڑ گڑ آتے اس طرح بڑھے کہ دشمن کی صفحے ٹوٹنے لگی دشمن کی فوج انگنت تھی ارتغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے جاتے جس طرح دریا کا دہارا پتھروں اور کنکروں کو بہائے چلے جاتا ہے وہ اس فوج کی موجو میں ڈوب ڈوب کر ابھرے اور بار بار صفے الٹ کے رکھ دیں اب دشمن پر دو طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ آس پاس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے تو وہ ہمت ہار گئے اور اس طرح سر پر پاؤ رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپاہی بھی جی چھوڑ بیٹھے اور جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگ نکلا گرج دن ڈھلتے ہی فیصلہ ہو گیا ہارے ہوں کی جیت ہوئی اور جیتے ہوئے ہار گئے جنگ ختم ہوئی تو ارتغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا میدان میں سسک رہے تھے ارتغرل نے بچے کھچے کو سمیٹ انہیں اٹھایا جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی جو مارے گئے تھے ان ان کو دفن کرنے کرنے کا انتظام لگا اتنے میں میں کچھ لوگ اس طرف بڑھتے نظر آئے سے ایک سردار گھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو یہاں کیوں کر آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو ارتغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا میں ترکو کے غز قبیلے کا سردار ہوں مغلو نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا ای کیا سچ مجھ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں ہمارا بادشاہ علاہ الدین کیکباد سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے یہ کہہ کر وہ سردار ارتغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا وہ ارتغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری و مردانگی کی بڑی تعریف کی سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارتغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے وہ بھیڑ بکریوں کے غلے چراتے پھرتے تھے جب جاڑا شروع ہوتا اور بھروسہ کے آس پاس تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے مغلو نے ترکو کے ہاتھ سے بڑی سخت شکست کھائی تھی اس لیے ان کے دل میں یہ فانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح سے شکست کا بدلہ لے عیسائی بادشاہ جن سے ترکو نے ایشائے کوچک کا علاقہ چھینا تھا ہمیشہ ایسے موقع کی طاق میں رہتے تھے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلو کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کہ تم اناتولیا پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناتولیا کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈھیرے نظر آتے تھے ادھر سے کیکواد بھی نکلا اور باروسا کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ارتگرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے دشمن کی صفحے کائی کی طرف پل پھٹ جاتی تھی تین دن تین رات برابر لڑائی ہوتی رہی کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا کبھی انہوں نے ریلا آخر ایک دن قائقباد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارتغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے تم بھی نقارے پر چوٹ لگا دشمن پر دائیں بھائیں سے آگرنا پہر دن باقی تھا کہ ارتغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفو کو توڑتا ہوا بڑھا اس کے بڑھتے ہی دھائیں بھائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کے بیچو بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوے دے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے ساتھ ہی سلطان نے اپنی رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا کہ ہاں یہ بھگوڑے جانے نہ پائیں یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کیونکہ اس مارکے میں ارتغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اسی کی ہمت سے فتح ہوئی تھی اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انعام دیا اور اسکی شہر کا علاقہ اس کی جاگیر مقرر ہوا یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشائے کوچک کی سلجوقی سلطنت کی سرحد پر تھا اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا مگر ارتغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیو کو اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوئی تھی اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی ہر طرف سرسبز میدان جس میں غز قبیلے کے لوگ گلے چراتے پھرتے تھے جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے یا خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا کچھ عرصے کے بعد ارتغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا اسے ارتغرل کی نیت کا سمرا کہہ لو یا کچھ اور کہ یہ پردیسی جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسو کے فاصلے سے یہاں آئے تھے ساڑھے چھ سو سال ایشا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے ترکی کے سلطان جو ارتغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی لیکن ارتقرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں براعظموں میں قدم جمائے کھڑے ہیں